حمام بن منبے سے روایت ہے انہوں نے کہا یہ وہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی پھر انہوں نے چند احادیث بیان کی ان میں سے یہ بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب کی روح سے میں مومنوں کے ان کی اپنی ذات سمیت سب لوگوں کی نسبت زیادہ قریب ہوں تم میں سے جو قرض یا اولاد چھوڑ جائے تو مجھے بلانا میں اس کا ولی ہوں اور جو مال چھوڑ جائے تو اس کے مال کے معاملے میں زویل فروز کے حصے دینے کے بعد اس کے اسبا یعنی قریب ترین مرد رشتہ دار کو ترجیح دی جائے وہ جو بھی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ساٹھ